سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں اور با کے برابر با ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گو کے بل میں گھسیں تو تم بھی ضرور اس میں گھسو گے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں کیا اہل کتاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں حدیث نمبر تین سو چھیالیس مسند أحمد